محمد بن اخبا نے قریب سے اور انہوں نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس درے پر تشریف لائے جہاں عمرا یعنی حکمران اترتے ہیں آپ سواری سے اترے اور پیشاب سے فارغ ہوئے اور انہوں نے پانی بہایا کا لفظ نہیں کہا بلکہ یوں کہا پھر آپ نے وضو کا پانی منگوایا اور ہلکا وضو کیا میں نے عرض کی اے اللہ اللہ کے رسول صلی علیہ وسلم نماز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھنے کا مقام تمہارے آگے یعنی مزدلفہ میں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو تین